بے شک صفا اور مروا اللہ کے نشانوہے سے ہیں تو جو اس گھر کا حج عمرہ کرے اس پر کچھ گنا ناؤ کے ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپن طرف سے کرے تو اللہ ان کا کسلا دیں خبردار ہے